غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی سفر سے انہوں نے اور کچھ دیگر لوگوں نے جن کا شعبہ نے ذکر کیا شعبی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھہتر